فتح مکہ کے بعد مکہ فتح ہو چکا تھا مگر ابھی تک عرب کے بعض قبیلوں کے دلوں میں اسلام دشمنی کی آگ سلگ رہی تھی کفر کی جاہلیت رہ رہ کر اکساتی اور ابھارتی دیکھنا اہل مکہ کی طرح کہیں ہتھیار نہ ڈال دینا عرب کی غیرت شکست قبول نہیں کر سکتی مکہ سے کچھ دور کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی میں غیر معمولی چہل پہل نظر آ رہی ہے لوگ قیموں اور قسپوش مکانوں میں آ جا رہے ہیں ہر شخص کسی تیاری میں ہے ترکشوں میں تیر ڈالے جا رہے ہیں کمانوں کو آزمایا جا رہا ہے اور تلواریں اکٹھی کی جا رہی ہیں اب جینا بے مزہ ہے ذلت کی زندگی سے تو موت بہتر ہے ایک بوڑھے عرب نے کہا آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی حبل توڑ دیا لاتوزا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اپنے معبودوں کی اس بے عزتی کا ہم مسلمانوں سے انتقام لیں گے موت یا فتح بس یہی ہمارا نعرہ ہے ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک تن میں ایک سانس بھی باقی ہے ہماری تلواروں کی ترشی فتح مکہ کے نشے کو بہت جلد اتار دے گی دوسرے شخص نے جواب دیا قبیل حوازن کی طرف سے قاصد آیا ہے وہاں ہر طرح کی تیاری مکمل ہو چکی انہوں نے کہلا بھیجا ہے کہ ہم اہل قیبر کے اشارے کے منتظر ہیں ہمیں رزمگاہ میں آیا ہوا ہی سمجھو طائف اور مکہ کے نقلستان اور باغ دونوں قبیلوں میں آدھے آدھے تقسیم ہوں گے مسلمانوں کا پلہ نیچا دیکھیں گے تو اہل مکہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں گے ان کے دلوں کے زخم بھی ہرے ہیں موقع کی نزاکت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ایک بدری سردار نے تلوار زمین پر ٹیک کر کہا قبائل کو پھر ایک بار مسلمانوں کے خلاف ابھار دیا گیا شعلہ بیان قطبوں نے بستیوں میں جا جا کر تقریریں کی کہ ہم اپنے معبودوں کی بے عزتی کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے مسلمان مکہ میں ہمارے خداؤں کو ذلیل کر کے عزت کے ساتھ مدینہ واپس نہیں ہو سکتے ہماری تلواریں آ کر کس دن کام آئیں گی بنی مزر اور بنی حلال کے قبیلوں نے بھی حوازن کے اعلان جنگ پر لبیک کہا اس جنگ میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ مال و دولت یہاں تک اونٹ اور بکریوں کو بھی ساتھ لے لیا گیا تاکہ لڑنے والے اپنے اہل خاندان اور مال دولت کے بچاؤ کے لیے آبادیوں کا رخ نہ کرنے پائیں حضور کو جب قبیلوں کی جنگ جوانہ تیاری کا علم ہوا تو آپ جانسار صحابہ کو لے کر مکہ سے آگے بڑھے حرم کے متصل حضور جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے مسلمانوں کی فوج میں اضافہ ہوتا جاتا تھا خود مکہ کے دو ہزار اشخاص اسلامی فوج میں شریک ہو گئے ان میں وہ افراد بھی تھے جو حال ہی میں ایمان لائے تھے نو مسلموں کے علاوہ جن بت پرستوں سے معاہدہ ہوا تھا ان کے لوگ بھی لشکر اسلام میں بھرتی ہو گئے اور یہ تعداد بڑھتے بڑھتے بارہ ہزار تک پہنچ گئی فوج کی کثرت دیکھ کر دلوں میں کچھ غرور سا پیدا ہو گیا کافروں کی فوج سے جیش اسلام کا مقابلہ ہوا قبائل نے پہلے ہی سے اپنی فوج کو ایک ایسے مقام پر سب فارا کر رکھا تھا جہاں سے مسلمانوں پر بڑی آسانی کے ساتھ تیر برسائے جا سکتے تھے کافروں نے پوزیشن لے کر مسلمانوں کے فوج پر تیروں کا مے برسا دیا آگے کے دستے پر تیروں کی بھرپور زدہ کر پڑی زخمی فرشق پر گرنے لگے تیروں کا اولوں کی طرح تانتا بندا تھا مسلمان فوجیوں کو سر اٹھانے سوچنے اور اس نازک صورتحال کے لیے کوئی تدبیر کرنے کی ہی نہ ملی چاروں طرف موت موت ہی دکھائی دیتی لوگ بدواس ہو کر بھاگ نکلے بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں کھڑ گئے مگر ایسے موقع پر رسول اللہ نہایت اطمینان کے ساتھ سواری سے اترے اور فرمایا انا کذب اللہ ابن عبد المطلب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میں نبی ہوں ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا حضور کے اس ارشاد گرامی کا مفہوم یہ تھا کہ فوجوں جماعتوں اور لشکروں کی ہار جیت کا میری نبوت کی سچائی پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا میری خود ذات اپنی جگہ صداقت کا معیار ہے غزوہ تبوک شام تجارت کی بہت بڑی منڈی تھی مکہ اور مدینہ سے اکثر تجارتی قافلے وہاں آتے جاتے رہتے ہجرت نبوی کا نواں سال تھا کہ ایک قافلہ شام کی طرف سے مدینہ میں آیا اور قافلے والوں نے صحابہ کرام کو دوسرے حالات سفر کے علاوہ ایک نہایت ہی اہم واقعے کی اطلاع دی ہم شام سے آ رہے ہیں اس سال کپڑے کا بھاؤ بہت مندہ رہا یمنی چادریں چار چار درہم میں بکی ہیں تجارت میں اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہی رہتا ہے مگر تجارتی حالات سے زیادہ اہم بات ہم آپ سے کہنے کے لیے آئے ہیں وہ کیا جلدی کہیے پہلے آپ کو وہی بات کہنی تھی شہنشاہ قیصر نے اپنی بادشاہت میں عام اعلان کر دیا ہے کہ موتا کی شکست کا مسلمانوں سے انتقام لیا جائے گا آج ان بادیا نشینوں اور کانا بدوشوں نے میرے حاکم کو شکست دی ہے کل مجھ پر چڑھ دوڑیں گے ان کی ہمتیں بہت بڑھ گئی ہیں اس فتنے کو پوری قوت سے کچل دینا چاہیے یہ قبر تو یقیناً بہت زیادہ تشویشناک ہے قیصر کوئی یماما اور غسان کا حاکم اور فرما روا نہیں وہ تو شہنشاہ ہے کسرا کے علاوہ اس کی برابری کا بادشاہ کون ہے آج ارے صاحب عیسائیوں کے تمام قبیلے بھی مل گئے ہیں سلیب ہاتھوں میں لے کر لوگوں نے قسمیں کھائی ہیں کہ مدینے کو فتح کر کے دم لیں گے عوام میں عجیب جوش پایا جاتا ہے گھوڑے تلوار کمان آہنی قود اور غلہ جمع ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوگا اس قدر کمزوری کی باتیں کیوں کرتے ہو فضیل ہم نے قریش کی بڑی بڑی جمعیتوں کو شکست دی ہے اور وہ بھی انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں قیصر کو اپنی شہنشاہی شاہی پر گھمنڈ ہے مگر میدان جنگ میں اس کافر کی اولاد کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں حق کے سامنے باطل ٹھہر نہیں سکتا سچائی جھوٹ سے دب نہیں سکتی رسول اللہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو حضور نے جنگ کی تیاری کے لیے عام اعلان فرمایا یہ قیصر روم سے مقابلہ تھا پہلی تمام لڑائیوں سے بڑی لڑائی تھی اس لیے بہت زیادہ ساز و سامان کی ضرورت تھی حضرت عثمان غنی اونٹوں اور گھوڑوں کی قطاریں اور ایک ہزار دینار لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے حضرت عبد الرحمان بن اوف نے چالیس ہزار درہم حاضر کیے حضرت عمر فاروق نے گھر کے تمام مال و اسباب میں سے آدھا حصہ نظر کیا یہ کون آ رہا ہے تیز تیز ابا کا دامن زمین پر گھسیٹ رہا ہے یہ ابو قحافہ کے نامور بیٹے حضرت ابو بکر صدیق ہیں ارے صاحب یہ تو اپنے ساتھ اونٹ بکری تلواریں زرے پہننے کے کپڑے یہاں تک کہ پانی پینے کے برتن تک لیے جا رہے ہیں پھر صدیق جو ٹھہرے رسول اللہ کے یار غار سچے رفیق ان کے اشار کا کون مقابلہ کر سکتا ہے اب تک عمر فاروق کا نمبر بڑا ہوا تھا آدھا مال لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تھے مگر صدیق اکبر کا اثار سب سے بڑھ گیا ذالک فضل اللہ یوتی من یشا واللہ العظیم اور الاخوان گھر کا ایک ایک دن کا حاضر کرنے کے بعد ابو بکر کس طرح سر جھکائے کھڑے ہیں گویا ان سے کچھ بن نہ سکا اس اعلی ظرفی جان ساری ایسار اور جذب ایمانی پر آنے والی نسلیں فقر کیا کریں گی ابو عقیل ایک غریب انصاری تھے مزدوری کر کے پیٹ پالتے کبھی کام نہ ملتا تو گھر میں فاقہ رہتا رسول اللہ کا اعلان سن کر ان سے رہا نہ گیا ایک شخص نقلستان میں پہنچے اور رات بھر مزدوری پر کنویں سے پانی نکال کر درختوں کو سیراب کرتے رہے اس مشقت کی مزدوری پر چار سیر کھجورے ملی دو سیر تو بال بچوں کو دے آئے اور آدھی کھجورے لے کر دربار نبی میں حاضر ہوئے دل اندر سے بچا بچا سا تھا اپنی ناداری پر ان کو افسوس ہو رہا تھا سوچتے تھے کہ دوسرے لوگوں نے تو درہم و دینار کے ڈھیر لگا دیے ہیں میری ان دو سیر کھجوروں کی کیا وقت ہوگی بلکہ دیکھنے والے الٹا مذاق اڑائیں گے کہ اس حقیر ہدیے کے لانے سے تو یہی اچھا تھا گھر میں بیٹھے رہتے مگر صاحب الفقر فقری نے ابو عقیل کے قلوس کی یہ قدر فرمائی کہ ان کی لاہی ہوئی کھجوروں کو تمام قیمتی مال و اسباب پر بکیر کر اس حدی اخلاص کو سب سے اونچا کر دیا انصاری کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا دل کی بھنجاوٹ اور قفت کا ملال جاتا رہا وہ اپنی تہ دستی پر ناز کرنے لگے شدید گرمی کا زمانہ تھا آسمان سے سچ مچ آگ برس رہی تھی اور زمین آتش کدا بن گئی تھی جلسہ دینے والی لو چل رہی تھی یہ زمانہ گھروں میں بیٹھ کر آرام کرنے کا تھا سفر بھی کوئی منزل دو منزل کا نہ تھا سینکڑوں میل کی مسافت گرمی کی شدت راستے میں کوسوں دور تک پانی اور سایہ دار درختوں کا پتہ نہیں سواریوں کی قلت اس پر مستزاد ایک ایک اونٹ پر کئی کئی آدمی سوار اور بہت سے تو پیدل چل رہے تھے شدید مسائب کا سامنا تھا مگر صحابہ کرام نے ہر تکلیف کو کندھا پیشانی کے ساتھ برداشت کیا تبوک میں پہنچ کر مسلمانوں کا لشکر جس کی تعداد تیس ہزار کے لگ بھگ تھی ٹھہر گیا اب آگے شام کا علاقہ تھا ایک ماہ تک رسول اللہ مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ تبوک میں قیام فرما رہے اہل شام کو جب معلوم ہوا کہ مدینہ پر ان کے حملہ کرنے سے پہلے مسلمان خود کیل کانٹے سے لئے سو کر حدود شام میں آن پہنچے تو ان کی ہمتیں پست ہو گئیں قیصر کا جوش انتقام سرد پڑ گیا اور جن عیسائی نوجوانوں نے مسلمانوں کو قاق و خون میں تڑپانے کا بیڑا اٹھایا تھا ان کے ولولوں نے آپ ہی آپ ہتھیار ڈال دیے مسلمانوں کے اس اقدام نے روم و شام ہی نہیں مصر و ایران تک کھلا دیا جہاں جہاں اس واقعے کی اطلاع پہنچی لوگ محسوس کرنے لگے کہ کسی نئے انقلاب کا ظہور ہونے والا ہے ایک جانسار ایک صحابی کا نام تھا عبداللہ اور ذلبجاد لقب یہ بھی بہت کم سن تھے کہ باپ چلب سے چچا نے یتیم بھتیجے کی پرورش کی بچپن ہی میں اسلام کی آواز کان میں پڑ چکی تھی یہ شوق بڑھتا ہی چلا گیا چچا ان پر مہربان تھا یہ بڑے ہوئے تو اس نے بکریاں اور مال و اسباب دے کر بھتیجے کی بہت کچھ غم گساری کی چچا بت پرست تھا اسلام سے دشمنی رکھتا اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتا تھا چچا کے ڈر کے مارے عبداللہ کا شوق دبا دبا رہا وہ دل کی بات کا کھل کر اظہار نہ کر سکے مگر ایمان کا ولولہ کب تک دب کر رہتا آ کر ایک دن انہوں نے ہمت کر کے چچا سے صاف صاف کہہ دیا کہ پیارے چچا میں برسوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ اب اسلام لاتے ہیں کہ تب اسلام لاتے ہیں لیکن آپ کا اب تک وہی حال ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں نہ جانے کب موت کا فرشتہ آن پہنچے مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اس سعادت سے آ کر کب تک محروم رہوں بھتیجے کی اس گفتگو کو سن کر چچا آگ بگولا ہو گیا آنکھیں غصے کے مارے لال ہو گئیں غزب ناک لہجے میں بولا کان کھول کر سن لے عبد الزا اگر نے محمد ابن عبداللہ کا دین قبول کیا تو تیرا سارا مال و متا چھین لوں گا یہاں تک کہ تیرے جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی نہ رہنے دوں گا عبداللہ کے دل میں اسلام گھر کر چکا تھا دنیا کی مال و دولت کا لالچ ان کو اپنی طرف کھینچ نہ سکتا تھا چچا سے بولے بت پرستی اور مشرکانہ باتوں سے میری طبیعت بیزار ہو چکی ہے رسول اللہ کی پیر بھی میں ضرور کروں گا اب رہی دنیا اور اس کی متا تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں ان سب چیزوں کو یہی ایک دن رہ جانا ہے ان چیزوں کے لیے میں سچے دین کو چھوڑ دوں یہ کتنی قصارے کی تجارت ہے آپ شوق سے ایک ایک چیز مجھ سے لے لیجئے عبداللہ ذوالبجادین کا چچا بھی بڑا ظالم اور ہٹ کا پورا نکلا اسلام کا نام سنتے ہی وہ سر سے لے کر پیر تک اور دل سے لے کر نگاہ تک بدل گیا آنکھوں میں رحم و کرم کی جگہ بے مروتی آ گئی جیسے نہ وہ اس کا چچا ہے اور نہ یہ اس کا بھتیجا خون اور قرابت کی محبت بھی جاتی رہی اس ظالم نے عبداللہ سے ایک ایک چیز چھین لی یہاں تک کہ جسم کے کپڑے بھی اتروا لیے عبداللہ اسی طرح اپنی بوڑھی ماں کے پاس پہنچے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر ماں کا جی بھرایا پوچھا بیٹے کیا ہوا یہ تمہارے کپڑے کس نے چھین لیے عبداللہ نے جواب دیا ماں میں اسلام لا چکا ہوں اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق رکھتا ہوں میں مدینہ پہنچ کر ہی رہوں گا آپ سے ہو سکے تو میری تن پوشی کے لیے کپڑے کا بندوبست فرما دیجئے ماں نے بیٹے کو ایک کمبل عنایت فرمایا عبداللہ نے کمبل کے دو ٹکڑے کیے ایک ٹکڑے کو تیبند کی طرح باندھا اور دوسرا چادر بنا کر اوڑھ لیا اور مدینے کے لیے چل پڑے مال و متا کے چھن جانے کے بعد عبداللہ کو ذرا بھی ملال نہ تھا وہ جی ہی جی میں خوش ہو رہے تھے کہ مدینہ پہنچ کر پیغمبر اسلام کے دیدار سے مشرف ہونے کی سعادت حاصل ہوگی ان کی چشم عنایت ایک طرف اور ساری دنیا کی نعمت ایک طرف میں نے اس تجارت میں نفع کمایا کچھ کھویا نہیں دین کو دنیا پر ترجیح دی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جل ملاتے ہوئے ستاروں کی چھاؤں میں عبداللہ مسجد نبوی میں پہنچے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے انتظار کی گھڑیاں بہت صبر آزما ہوتی ہیں ایک ایک لمحہ ایک ایک صدی معلوم ہوتا ہے اتنے میں خورشید رسالت طلوع ہوتا نظر آیا عبداللہ کی آنکھوں میں عقیدت کی روشنی آ گئی تمنائیں فرت مسرت سے جھومنے لگی بلکہ اترانے لگیں لگی تم کون ہو رسول اللہ نے محبت آمیز لہجے میں دریافت فرمایا میرا نام عبد الزاح یا رسول اللہ غریب الوطن ہوں تہی دست ہوں دیدار اقدس کی کشش کھینچ کر لائی ہے ہدایت کا طلبگار ہوں عبداللہ نے جواب دیا دیکھو تمہارا نام عبداللہ اور لقب ذل بجادین تم ہمارے پاس رہو اور مسجد میں قیام کرو رسول اللہ کا ارشاد سن کر عبداللہ کا چہرہ خوشی سے ارغوانی ہو گیا اس کی تمنا سے زیادہ اور حوصلے سے بڑھ کر نوازا گیا اہل صفا صحابہ کی جماعت تھی جو بہت زیادہ وقت حضور کی خدمت میں گزارتے قرآن پڑھتے اور حدیثیں سنتے اور خدا کی عبادت کرتے عبداللہ بھی اسی جماعت میں شامل ہو گئے حضرت عبداللہ ذوال بجا دین کو قرآن پاک سے خاص شغف تھا وقت کا زیادہ حصہ قرآن سیکھنے اور پڑھنے میں گزارتا ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے اور عبداللہ تلاوت میں مصروف تھے حضرت عمر نے رسول اللہ سے شکایت کی کہ یہ عربی قرآن اس قدر بلند آواز سے پڑھ رہا ہے کہ لوگوں کی نماز میں قلل پڑتا ہے حضور نے اس پر شفقت آمیز انداز میں ارشاد فرمایا عمر اس شخص سے کچھ نہ کہو یہ تو خدا رسول کے واسطے سب کچھ چھوڑ کر یہاں آیا ہے یہی عبداللہ ذوالبجادین مارک تبوک میں رسول اللہ کے ہمراہ تھے گرمی کی وہ شدت کہ الامان الحفیظ دور دراز کی مسافت ہر طرح کی تکلیفیں اور پریشانیاں حضرت عبداللہ کو بخار آ گیا ہر مرض شروع میں یوں ہی سا ہوتا ہے ہر بیمار یہی سمجھتا ہے کہ اچھا ہو جاؤں گا عقیر دم تک امید بندھی رہتی ہے مگر عبداللہ کا وقت آ چکا تھا بخار بڑھتا ہی گیا تپش میں کمی نہ ہوئی جنگل میں لو نے شدت کو اور بھڑکا دیا یہاں تک کہ تائر روح قفص سری سے پرواز کر گیا اور اللہ کا نیک بندہ اللہ سے جا ملا قبر کھو دی گئی اتنے میں رات ہو گئی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل گیا حضرت بلال نے چراغ ہاتھ میں لے لیا اور حضرت ابو و عمر ساتھ خود رسول اللہ قبر میں اترے صدیق و فاروق جب جنازے کو لہد میں رکھنے لگے تو حضور فرمانے لگے اپنے بھائی کے ادب و احترام کا خیال رکھو قبر میں جنازہ رکھ دیا تو قبر پاٹ دی گئی رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے قبر پر خود اینٹیں رکھی پھر دعا فرمائی بار الہا آج کی شام تک میں اس شخص سے راضی رہا تو بھی اس سے راضی ہو جا ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان اس لیے تو عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی نے تمنا کی کہ کاش ذل پجادین کی جگہ میں اس قبر میں دفن کیا جاتا ایک سعید روح قیصر روم کی شہنشائی کے حدود دور تک پھیلے ہوئے تھے بعض علاقوں پر گورنر مقرر تھے اور کچھ حصے نیم خود مختار حکمرانوں کے ماتحت تھے جو شہنشاہ کے باج گزار تھے شام کے علاقے کی گورنری فردہ بن امر قزائی کے سپر تھی اس زمانے کا گورنر بھی آج کے مطلق الانان بادشاہوں سے زیادہ اختیار ہوتا فردہ گورنر شام بھی مسلمان ہو گیا ایمان لے آیا توحید پرستوں کی صف میں شامل ہو گیا بات چھپنے والی نہیں تھی قیصر روم کو قبر ملی کہ فردا اسلام لے آیا دوسرے لوگ بھی اس کی دیکھا دیکھی اسلام کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں اور فردا کی تبدیلی مذہب عوام پر اثر انداز ہو رہی ہے قیصر نے فردا کو اپنے دربار میں طلب کیا سپاہیوں کو حکم دیا کہ فردا کا محلت نہ دینا جلد سے جلد اپنے ساتھ لے کر آنا کہیں ایسا نہ ہو کہ جان بچانے کے لیے عرب کی طرف بھاگ جائے اور اس کا فرار ہمارے لیے کسی فتنے کا سبب بن جائے فردا کو دربار قیصر میں میں لایا گیا نے سنا ہے تم عیسائیت سے منحرف ہو کر مسلمان ہو گئے ہو قیصر نے دریافت کیا جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا ہے میں اب تک تاریخی میں تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی روشنی عطا فرمائی میں اب صرف خدا واحد کو پوچھتا ہوں یہ ایک میں کا تین اور تین میں کا ایک لگو اور خود تراشیدہ تصورات ہیں فردا نے جواب دیا تمہاری یہ جرت ہو گئی کہ سر دربار عیسائیت کی تردید کرتے ہو اور وہ بھی اس قدر بے باقی کے ساتھ جیسے تم قیصر شہنشاہ روم کے دربار میں نہیں بلکہ کسی حمام میں کھڑے ہو قیصر نے عطا میں اس لہجے میں کہا حق کی بات دب کر نہیں کہی جاتی شہنشاہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور یہ منافقت اور فریب ہے فردہ اوا کا تکمہ چھوتے ہوئے بولے اگر تم نے اس نئے مذہب سے منہ نہ موڑا تو میں تمہیں گور نری کے عہدے سے معذول کر دوں گا قیصر نے جلالت آمیز لہجے میں کہا مجھے قبول ہے کوئی چیز ایمان کی قیمت نہیں ہو سکتی فردہ نے جواب دیا دیکھو اب بھی کچھ بنا بگڑا نہیں ہے میں تمہیں عزت کے ساتھ تحفے دے کر شام واپس کروں گا نادان نہ بنو میری دولت کو نہ ٹھکراؤ روم نے رفق و ہمدردی کے انداز میں کہا مجھے اسلام اور ایمان کے مقابلے میں کسی دوسری عزت کی ضرورت نہیں میرا فیصلہ اٹل اور محکم ہے سارے جہاں کی بادشاہت بھی میرے ایمان کی قیمت نہیں ہو سکتی اور قیصر روم کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے وہ فردہ کی بات پوری ہونے سے پہلے گرجنے لگا لے جاؤ اس بے قل فردہ کو میرے سامنے سے لے جاؤ اسے قید میں ڈال دو آہنی بیڑیاں پہناؤ سختی کرو یہاں تک کہ اس کا دماغ درست ہو جائے فردہ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور طرح طرح کی سختیاں کی گئیں قیصر نے چند دن کے بعد پھر دریافت کرایا کہ تم اسلام سے منہ موڑ لو تو میں اب بھی تمہاری گورنری کے عہدے پر بحال کر سکتا ہوں پردا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا پھر قتل کی دھمکی دی گئی یہ بہت بڑی آزمائش تھی قیصر سمجھتا تھا کہ یہ جان کا معاملہ ہے اب پردا کے پائے استقامت ڈگمگا جائیں گے مگر فردا نے کہا جان تو ایک دن جانی ہی ہے وہ تک پر جائے یا سولی پر لیکن کامیابی اس زندگی کے لیے اور بشارت اس جان کے واسطے ہے جو حق کی راہ میں کام آئے فردا نہیں نہیں حضرت فردا کو قتل گاہ میں لایا گیا مشکیں بنی ہوئی پاؤں میں بھاری بیڑیاں قیصر نے کہا دیکھو اب بھی تلافی مافات کا وقت باقی ہے میرے ایک اشارے میں جان بخشی ہو سکتی ہے حضرت فردا نے جواب میں کلمہ پڑھا اشد اللہ الا اللہ واشد ان محمد الرسول اللہ اللہ کی ہاتھ زبان سے نکل ہی رہی تھی کہ بے رحم قاتل نے اسلام کے اس فدائی کا سر تن سے جدا کر دیا ادھر بادشاہوں اور حکمرانوں کے نام بارگاہ رسالت سے فرمان بھیجے جا رہے تھے دوسری طرف عرب کے قبیلے جوخ تر جوخ حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے اسلام کی آواز دور دور تک پہنچ چکی تھی تکبیر کی آوازیں نقلستانوں سے لے کر وادیوں ٹیلوں پہاڑوں اور کوہساروں ساروں میں گونج چکی تھی اسلام کی طرف دل کھچے ہی چلے آ رہے تھے جس نے آب حیات کا ایک گھونٹ بھی پی لیا وہ زندگی بھر کے لیے سیر ہو گیا قبیلے میں دو چار آدمی بھی مسلمان ہو جاتے تو ان کی چال ڈھال رفتار و گفتار اور سیرت و کردار سے دوسرے بھی متاثر ہوتے لوگ محسوس کرتے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد دل نہیں چہرے تک بدل جاتے ہیں یہی کشش بادیا نشینوں کو اسلام کی طرف مائل کرتی ہے ہر مسلمان اپنی جگہ خود تبلیغ بلکہ بولتا ہوا قرآن ہے یہ کون لوگ ہیں دمکتے ہوئے چہرے چمکتی ہوئی پریشانیاں گوری رنگت بلند قامت نیچی ابائیں کلوص اور وفا ان کے تیوروں سے ٹپک پڑ رہی ہے یہ قبیل نجیب کے نمائندے ہیں پورا قبیلہ مشرف کا اسلام ہو چکا ہے اسی نے ان تیرہ بزرگوں کو رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا ہے شاید مدینے میں تجارت کرنے کی غرض سے آئے ہیں اونٹ اور بکریوں کی قطاروں کی قطاریں ان کے ساتھ ہیں غلہ بھی ہے کھجوریں بھی ہیں و دینار بھی ہیں قوم نے اپنے مال کی زکات دے کر ان کو مدینہ بھیجا ہے اپنی زکات تم واپس لے جاؤ اور اپنی قوم کے میں بانٹ دو حضور نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ فقیروں کو دے دلا کر جو بچ رہا ہم وہی لے کر آئے ہیں قوم نجیب کے نمائندوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان لوگوں سے بہتر وقت اب تک نہیں آیا حضرت ابو بکر نے اور حضور نے شاد فرمایا اللہ تعالی جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کا سینا ایمان کے لیے کھول دیتا ہے خود نجیب کے وقت کے ارکان قرآن اور سنت سیکھنے کا غیر معمولی شوق رکھتے تھے رسول اللہ نے ان مہمانوں کی قاطر و مدارت کے لیے حضرت بلال کو مقرر فرما دیا ایک طرف تو ان کے شوق کا یہ عالم کہ زیادہ سے زیادہ وقت رسول اللہ کی خدمت میں گزارتے اور صحابہ کرام سے قرآن و سنت کے بارے میں گفتگو کرتے اور دوسری طرف ان کو اپنے وطن جانے کی جلدی بھی تھی صحابہ کرام سے بار بار کہتے کہ حضور کی خدمت میں عرض کرو کہ یہ لوگ اپنے وطن واپسی کا عزم رکھتے ہیں سرکار اجازت مرحمت فرمائے صحابہ نے ان سے دریافت کیا کہ وطن جانے کی آخر تم لوگوں کو کیا جلدی پڑی ہے اس قدر مقدس صحبت تمہیں دنیا جہاں میں اور کہاں میسر آ سکتی ہے کبھی کبھی تو یہ لمحے نصیب ہوتے ہیں ان لوگوں نے جواب دیا کہ دل تو ہمارا یہاں سے جانے کو نہیں چاہتا مگر شوق بے چین کیے ہوئے ہے کہ حضور نبی کریم سے جو کچھ ہم نے حاصل کیا اسے جلد جلد سے اپنی قوم کو بھی پہنچا دیں تاکہ وہ لوگ اس فیض سے محروم نہ رہیں جب وقت نجیب کے ارکان جانے لگے تو حضور نے ان سب کو عطیے مرحمت فرمائے عطیے دینے کے بعد حضور نے دریافت کیا تم میں کوئی آدمی باقی تو نہیں رہ گیا جواب میں عرض کیا ہاں رہ گیا ہے ایک نوجوان ایک تندرست نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور میری قوم پر رحمت کی برکھا ہوئی ہے تو مجھ پر بھی ایک آدھ چھینٹا پڑ جائے نوجوان نے گزارش کی تم چاہتے کیا ہو حضور نے مستفسرانہ انداز میں فرمایا میں حضور میں میری تمنا سب سے جدا ہے یا رحمت اللہ عالمین نوجوان بولا تمہاری تمنا آ کر کیا ہے رسول اللہ نے پوچھا میں اپنے گھر سے تمنا لے کر چلا تھا کہ حضور سے اپنے لیے دعا کراؤں گا اس کے لیے خدا مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرمائے اور میرے دل کو غنی بنا دے نوجوان کے جواب پر حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی ہجرت کے دسویں سال جب حضور حج کے لیے تشریف لے گئے تو قبیل نجیب کے لوگ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے اس نوجوان کا حال پوچھا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس طبیعت کا تو کوئی آدمی آج تک دیکھنے ہی میں نہیں آیا اس کی قناط اور فقر و گنا کا یہ عالم ہے کہ اس کے سامنے اگر سارے جہاں کی دولت بھی بٹ رہی ہو تو وہ ادھر آگ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا وفود کی حاضری اور باریابی کا تانتا بندھا تھا ایک وقت آیا دوسرا گیا ہمدان طے غسان عذرا غامد محارب سلامان نجا وغیرہ قبیلوں کے وفود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایمان کی سعادت سے مشرف ہو کر گھروں کو لوٹے طائف جس کے بازاروں میں وہاں کے لوگوں نے حضور پر پتھرا کر کے پائے مبارک کو لہو لہان کر دیا تھا اور جہاں کے چھوکرے حضور کے پیچھے پیچھے تالیاں بجاتے تھے اس مقام کے افراد بھی حاضر ہوئے کفر و جہالت کی تاریخی چھٹ چکی تھی نادانی اور بے قبری کے پردے آنکھوں سے اٹھ چکے تھے دلوں کی دنیا ہی بدل چکی تھی جو کبھی محمد رسول اللہ کی باتیں سننا گوارا نہ کرتے انہوں نے آپ کی تعت کا قلادہ خوشی خوشی اپنی گردن میں پہن لیا وفد ثقیف کی حضور نے اس قدر عزت فرمائی کی کہ خاص مسجد نبوی کے سہن میں ان کے لیے قیمے نصب کیے گئے یہ لوگ صحابہ کرام کو نماز ادا کرتے اور قرآن پڑھتے دیکھتے عبادت و بندگی کی کیفیت نے ان کے دلوں کو متاثر کیا کہ مسلمان ہوتے کیا ہیں